اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل کے سبق میں کلام کے بارے میں گزرا تھا الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احد الکلمتین الاخرى کہ کلام جو ہوگا دو کلموں کو متضمن ہوگا دو کلموں پر مشتمل ہوگا اسناد کے ساتھ پھر اسناد کی تاریخ بتائی پھر آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جی لے دے کے یعنی فوائد و قیود کے بعد ہمارے پاس جو کلام بچا تھا وہ کیا تھا مرکب مفید پھر اس کی دو دو صورتیں جملہ اس میں اور جملہ پھیلیا اور پھر آخر میں خلاصہ یہ نکالا تھا کہ کلام جو بھی ہوگا وہ گویا دو ہی چیزوں میں منحصر رہے گا یا تو دو ہی اسم ہوں گے یا ایک اسم اور ایک فیل فیل ہوگا ٹھیک ہے تو دو چیزوں پر کیا ہے یعنی کلام کا انحصار ہوگا کہ اس کے اندر دو اسم ہوں گے یا ایک فیل اور ایک اسم ہوگا یہاں تک یہ بات ہوگی تھی کیونکہ کلام چاہتا ہے مسند اور مسند علیہ کو یعنی اس کلام کے اندر کوئی ایک جملہ ایک کلمہ مسند ہو اور ایک مسند علیہ ہو اور ایسا صرف دو ہی صورتوں میں ہو سکتے ہیں کہ یا تو کلام کے اندر دونوں اسم پائے جاتے ہوں یا ایک فیل اور ایک اسم پایا جاتا ولا کہ ان دونوں کا ہونا کلام کے لیے ضروری ہے کس کا مسند اور مسند الے کا ہونا یہ تو تھا کل کا سبق آج کا فن کی یہاں سے ایک سوال کس کا لا بدھا کا مطلب ضروری ہے ٹھیک ہے دونوں کا لا اور بدھا ٹھیک ہے لا بدھا دونوں کلمہ لا بدھا کا مطلب ضروری ضروری ہے لل کلام کلام کے لیے من ہوما ان دونوں کا ہونا یعنی مسند اور مسلم الہ کا ہونا ٹھیک ہے فإن قيل قد نوقظ بالنداء نحو يا زيد قلنا حرف النداء قائم مقام أدعو وأطلب وهو الفعل فلا نقض عليه یہ سوال کا جواب ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ کلام بس اسی کو کہا جائے گا کہ جس کے اندر دو اسم ہو یا ایک فعل اور ایک اسم ہو اس کے علاوہ سے آپ نے کلام کی نفی کر دی یعنی اگر کہیں پر ایسا ہوگا کہ دونوں اسم بھی نہ پائے جاتے ہوں یا ایک فیل اور ایک اسم نہ پایا جاتا تو وہ کلام نہیں ہوگا حالانکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں اسم نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اور ایک فیل اور ایک قسم بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی کلام ہے اور کلام کہا جاتا ہے اور سب اس کو کلام کہتے ہیں بال اتفاق جیسے زئی دو ہر فیندا یا زیدو یا بکر یا امر ٹھیک ہے تو یا حرف ندا کے ذریعے سے جو یعنی آواز ہے جو کلمہ ہے یا زیدو مثلا تو یہ اس کو کلام کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کیا کہا جاتا ہے اس کو کلام کہا جاتا ہے وہ کیسے یا زیدو حالانکہ یہاں پر زید کیا ہے کلام جی یہاں پر زید کیا ہے زید تو اگرچہ اسم ہے لیکن یا جو اس سے پہلے ہے وہ کیا ہے حرف ہے اور حرف اور اسم ہے یہاں پر کلام کے اندر لیکن پھر بھی اس کو کلام کہا جاتا ہے تو آپ کی بات ٹھیک نہیں ہوئی کہ آپ نے کہا تھا کہ کلام کے اندر دونوں اسم ہوں گے یا ایک فیل اور ایک اسم ہوگا تو تب کلام کہا جائے گا ورنہ کلام نہیں کہا جائے گا حالانکہ اس کو بھی کلام کہا جاتا ہے جبکہ اس کے اندر کیا ہے ایک اسم ایک اسم ہے اور ایک کیا ہے حرف ہے تو جواب دیتے ہیں کہ ارے بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر آنکھوں پر آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یا حرف حرف ہے اور زید اسم ہے لیکن پھر بھی اس کو کلام کہا جاتا ہے لیکن تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ نے حرف ندا کا پورے طریقے سے مطالعہ کیا ہوتا اور پہچانا ہوتا کہ حرف ندا کس کو کہتے ہیں ندا آواز دینا اور یہ ہوتا ہی متضمن فیل کو ہے یعنی یا جو ہوتا ہے بمانا ادعو کے یا اطلبو کے معنی میں ہوتا ہے ادعو کا مطلب میں پکارتا ہوں میں بلاتا ہوں اطلبو کا مطلب میں چاہتا ہوں میں طلب کرتا ہوں تو یہ یا حرف ندا جو ہوتا ہے ہوتا تو اگرچہ حرف ہے لیکن یہ متضمن ہوتا ہے فیل کے معنی کو جو کہ ادعو یا اطلبو کے ٹھیک ہے یعنی یا زید جب کہا جاتا اس کا مطلب ہوتا ہے ادعو زیدہ میں زید کو بلا رہا ہوں میں پکار رہا ہوں دیکھو اردو کے اندر بھی جب ہم کسی کو پکارتے ہیں ارے زید کیا مطلب ہوتا ہے اس کا یعنی میں آپ کو بلا رہا ہوں میں آپ کو پکار رہا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح عربی کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ حرف میں حرف تو ہے یا لیکن یہ بمانا ادعو کے یا ات لوگوں کے ہے جب ادعو یا کے ہے تو آلریڈی کیا ہو گیا اس کے اندر فیل بھی پایا گیا اور اسم بھی پایا گیا اور اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بھائی جب اسم اور کلام کے اندر پایا جائے تو کلام حاصل ہو جاتا ہے یہ آپ کو رول نمبر سات بالخصوص اور آپ دونوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی سوال جواب آیا سمجھ میں کیوں رول نمبر سات سوال سمجھ میں آیا جواب بھی سمجھ میں آیا تو سنو رول نمبر تین تاخیر سے آئے ہو ٹھیک ہے اور رول نمبر چار آپ بھی دیکھو کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کلام کسے کہتے ہیں کلام کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو کلمے پائے جائیں اور آخر میں کل ہم نے خلاصہ یہ خلاصہ یہ نکالا تھا کہ کلام جو ہوگا وہ دو ہی چیزوں سے حاصل ہو سکتا ہے ایک یہ کہ اس کے اندر دونوں کلمے اسم ہو یا ایک کلمہ اسم ہو اور ایک کیا ہو فیل ہو یعنی خلاصہ یہ نکلا تھا کہ کوئی بھی کلام پایا جائے گا تو اس میں ایک فیل یا ایک اسم ہوگا یا دونوں اسم ہوں گے اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز کلام نہیں ہو سکتی تو آج کے سبق میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کل آپ نے کلام کو منحصر کر دیا صرف دو چیزوں میں کہ یا تو دونوں اسم ہوں گے یا ایک فیل اور ایک اسم ہوگا حالانکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی چیز کہ جس میں نہ تو دونوں اسم ہیں نہ ایک فیل اور نہ ایک اسم ہے بلکہ پھر بھی اس کو کلام کہا جاتا ہے جیسے یا زید کہ یہاں پر یا کیا ہے حرف ہے اور زید کیا ہے اسم ہے لیکن پھر بھی اس کو کلام کہا جاتا ہے کہ اے زید یعنی ایک مکمل کلام ہے اور اس کو کلام کہا جاتا ہے تو جواب یہ دیتے ہیں کہ جی بالکل اس کو کلام کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر جو یا ہے حرف ندا جو ہے یہ کس کے معنی میں ہے اد یا ات لوگو کے معنی میں ہے اور اور دونوں کیا ہیں فیل ہیں لہذا یوں کہا جائے گا کہ اس کے اندر فیل اور اسم دو پائے گئے ہیں لہذا کلام کیا ہے ہمیں حاصل ہے آئی بات سمجھ رول نمبر چار رول نمبر تین جی اب اب کتاب میں دیکھیے گا کہتے ہیں تو فنقیلا تو سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے سوال ہوتا ہے جی بالکل یعنی بسم اللہ کی طرح محضوف مان لیں لیکن یہاں پر اس کا معنی اور مطلب ہی یہی ہوتا ہے ہاں اب جس طرح بسم اللہ میں کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں سے کیا جاتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ اشرا ہو وغیرہ وہاں پر کیا ہے فیلم مقدر مانے جاتے ہیں لیکن یہاں پر یا حرف حرفات یہ بھی کہ اس کے معنی میں ادویات لوگوں کے جی تو ان بس اگر کہا جائے ٹھیک ہے کہ قد آپ کا یہ جو کلام ہے جو آپ نے اوپر کہا ہے نہ کیا ہے مناقضہ کرنا ٹھیک ہے ٹوٹ جانا توڑ دینا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں قد بن ندا کہ یہ جو آپ نے حسر کیا ہے اوپر انحصار کیا ہے دو ہی چیزوں میں یہ ٹوٹ جاتا ہے ندا کے ذریعے سے ٹھیک ہے وہ کیسے نہ ہو یا جیسے یا یاد اس کو کلام کہا جاتا ہے حالانکہ اس میں کیا ہے دونوں اسم بھی نہیں اور ایک فیل اور ایک قسم بھی نہیں ہے ان کے علاقہ سے اگر سوال کیا جائے یا کہا جائے کہ قد نو ندا آپ کا یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے ندا کی وجہ سے جیسے یا زئی قلنا تو ہم کہیں گے حرف ندا قائم مقام ادعو یہاں پر جو حرف ندا یا ہے یہ قائم مقام ہے ادعو ادعو یا یعنی یا اطلبو یعنی اطلبو کہنا چاہتا تھا آدمی لیکن اختصار کی وجہ سے وہ پکار کی وجہ سے وہ یوں کہہ ہے صرف یا تو یہ ادعو یا اطلبو کے معنی میں ہے اس کے قائم مقام وہ الفعل ادعو اور اطلبو دونوں کیا ہیں فعل ہیں تو فلاں نقض علیہ ہے لہٰذا اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا اور اس پر کوئی مناقشہ نہیں ہوگا فلاں نقض علیہ ہے تو اس پر کیا ہے یعنی ہمارا قاعدہ نہیں ٹوٹے گا اس پر اعتراض وارد نہیں ہوگا دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں آگے بات سمجھ اب سنیے شروع میں مصنفہ علیہ الرحمٰ نے کہا تھا کہ جی ہم پہلے ہم نے مقدمہ ذکر کیا اور مقدمے کے اندر چند چیزوں کا ذکر کیا اس کے بعد ہم مستقل طور پر کتاب کو شروع کریں گے اور تین اقسام ذکر کریں گے اور ایک خاتمہ ذکر کر کے کتاب کو ختم کریں گے پہلے کی طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا و صلاحت اقسام و ٹھیک ہے ایک مقدمہ ہے کتاب میں تین اقسام ہیں اور ایک خاتمہ ہے ٹھیک تو یہاں سے آگے آپ کو بتاتے ہیں وہ وا فرغ نام مقدمت اب ہم مقدمہ کو مکمل کر چکے ہیں جب ہم مقدمہ سے فارغ ہو چکے ہیں فل نشر و فل اقسام والمعین پس ہم شروع کرنے لگے ہیں فل نشرا پس ہم شروع کریں گے فی میں صلاحت تین اقسام کو واللہ الموفق کو اللہ تبارک و تعالی والے ہیں والمعین اور کیا ہیں مددگار بھی ہیں اب کیا ہوا مقدمہ مکمل ہو چکا ہے تین اقسام کو شروع کریں گے القسم الاول پہلی قسم اسم کے بارے میں ہے پہلی قسم اسم کے بارے میں ہے دوسری فیل کے بارے میں تیسری حرف کے بارے میں اور آخر میں خاتمہ اور یوں آپ کی ہدایت الناب کتاب ختم ہو جائے گی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسم کو مقدم کیا ہے القسم الاول کیا شروع کیا الاسم اسم کی بحث شروع کی کہتے کیوں اسم کو پہلے ذکر کیا ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ اسم کیا ہوتا ہے اپنی دونوں قسموں سے بلند ہے اور ان سے بلند درجہ رکھتے ہیں اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا کیوں اس لیے کہ اس میں احتیاط نہیں پائی جاتی حرف بھی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے فیل بھی اسم کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو فائل چاہیے ہوتا ہے ایک اسم یہ ہے کہ جو کیا ہوتا ہے کامل اور مکمل ہے اس کی اس کو پہلے ذکر کیا القسم الاول فی الاسم پہلی قسم جو ہے اسم کے بیان میں ہے وقد مر تعریف اسم کی تعریف پہلے گزر چکی ہے وہ ينقسم الى المعرب والمبني پھر اسم جو ہوتا ہے یہ تقسیم ہوتا ہے مورب اور مبنی کی طرف ٹھیک ہے فلنذکر احکامه فی بابین وخاتمتن اب ہم مورب اور مبنی کے احکام یا احکام ہو اسم کے احکام بیان کریں گے فی دو بابوں میں خاتمہ دن اور ایک خاتمہ اب ایک نئی بحث چڑھ گئی پہلے تو ہم نے کہا تھا کتاب کے اندر تین قسمیں اور ایک کیا ہے خاتمہ ہے ٹھیک اب اس میں سے قسم اول میں آپ آ جائیں قسم اول میں کہتے ہیں کہ دو باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے قسم اول کے اندر یعنی اسم کی جو تقسیم ہے آگے اسم کے جو احکامات ہیں اس کے صرف اسم کے ہی بیان کے اندر جو دو باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے یعنی قسم اول کے اندر ٹھیک ایک تو پوری کتاب کے اندر تین اقسام اور ایک خاتمہ ہے اور ایک یہ کہ پھر اس میں سے جو پہلی قسم ہے القسم الاول جو اسم کے بیان میں ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے دو باب اور ایک خاتمہ ہے الباب الاول ان دو بابوں میں سے جو پہلا باب ہے پھر اسم المعرب صرف اور صرف معرب کے بیان میں ہے ٹھیک وفی مقدمہ وصلاطت مقاصد اب دیکھو پہلی قسم کے دو باب اور ایک خاتمہ پھر اس میں سے جو پہلا باب ہے پھر اس کی بھی آگے تقسیم ہے کہ پہلے اس میں فل اسم وفی مقدمہ وصلاۃ و مقاصد وصلاطت و مقاصدہ اس میں یعنی باب اول میں باب اول جو اس میں محرم کے بیان میں ہے وفی وفی ہے اور پھر اس کے اندر مقدمہ ایک مقدمہ ہے وہ صلاحت و مقاصدہ اور تین کیا ہیں مقاصد ہیں آگے ذکر کریں گے المقصد الاول المقصد الثانی الاخری وہ خاتمہ پھر ایک مقاتمہ ہے ام المقدمہ باب اول کا جو مقدمہ ہے ففیہ فصول اس میں پھر کئی ساری فصلیں ہیں کل ہم انشاءاللہ فصل اول کل تو نہیں پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو منڈے کو انشاءاللہ ہم فصل اول پڑھیں گے کون سی باب اول کی ٹھیک ہے آج خلاصہ یہ نکلا جی تو خلاصہ یہ نکلا کہ کتاب جو ہے اس کے اندر تین تقسیمیں ہیں تین اقسام ہیں اور ایک کیا ہے خاتمہ ہے پھر جو پہلی قسم ہے القسم الاول جو ہے وہ اسم کے بیان میں ہے اسم کے احکام کے بیان میں پھر اس کے اندر جو ہے جو یعنی پہلی قسم کے اندر کیا ہے دو باب اور ایک خاتمہ ہے ٹھیک ہے جی دو باب اور ایک خاتمہ پھر ان میں سے جو پہلا باب ہے پھر پہلا باب جو ہے وہ اس میں مورب کے بیان میں ہے اب اس میں مورب کے حوالے سے جو ہے نا اس باب اول کے اندر ایک مقدمہ ہے تین مقاصد ہیں اور پھر ایک خاتمہ ہے اب پھر باب اول کا جو مقدمہ ہے اس میں کئی ساری فصلیں ہیں وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ہاں اب دیکھیں ذرا شروع سے ان ٹیلا پر اگر اعتراض کیا جائے یا سوال کیا جائے قد نو ندا آپ نے جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ کلام حاصل ہوگا صرف مسند اور مسند لہ سے اور یہ صرف دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے یا تو کلام کے اندر دونوں اسم ہوں یا ایک فیل اور ایک اسم ہو کہتے ہیں آپ کا یہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا قد نو یہ ٹوٹ جاتا ہے بن ندا ندا کی وجہ سے جیسے یا زیدو کہ اس کو بھی کلام کہا جاتا ہے یا زیدو کو لیکن اس کے اندر ایک حرف ہے اور ایک کیا ہے اسم ہے تو لہٰذا یہ کیسے آپ نے تو کہا تھا کہ دونوں اسم ہوں گے ایک اور ایک فیل ہوگا تو کہتے قلنا ہم جواب اس کا یہ دیں گے کہ حرف ندا قائم المقام ادعو یہاں پر حرف ندا جو ہے یہ یا اطلبوں کا قائم مقام ہے یعنی اس کی جگہ پر ہے وہ الفعل اور یہ دونوں کیا ہیں فعل ہیں لہٰذا فلاں علیہ لہٰذا اس پر اعتراض وارث نہیں ہوگا بات ختم اب کہتے ہیں وہ ادا فرغ المقدمت جب ہم مقدموں سے فارغ ہو گئے فل الاقسام صلاحتی بس ہم شروع کرنے لگے ہیں تین اقسام کو اللہ الموفق والمعین اللہ تبارک و تعالی توفیق دینے والے ہیں والمعین اور مددگار بھی ہیں القسم الاول جو پہلی قسم فلس میں اسم کے بیان میں ہے اسم کو کیوں مقدم کیا اس لیے کہ کیا ہے دوسری جو جو, جو دو تقسیمیں ہیں ان سے کیا ہے اعلیٰ ہے کہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا جبکہ حرف اور فیل دونوں دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں وقد مر تعریف اسم کی تاریخ گزر چکی ہے وہ قسم اور اسم جو ہوتا ہے یہ تقسیم ہوتا ہے مورب اور مبنی کی طرف فلنز کر احکامہ پس بس ہم اسم کے احکام کو بیان کریں گے فی نے وہ خاتمت دو بابوں میں اور ایک خاتمہ میں الباب الاول ان میں سے جو پہلا باب ہوگا فی اسم المورب وہ اسم مورب کے بیان میں ہوگا وفی فی یہ مقدمہ تھا تو اس میں یعنی باب اول کے اندر ایک مقدمہ ہوگا اور تین مقاصد و خاتمہ اور ایک خاتمہ ہوگا ام المقدمہ برحال باب اول کا جو مقدمہ ہے ففیح فصول ان میں کئی ساری فصلیں ہیں فصل فی تعریف الاسم المورب فصل اول جو وہ اسم مورب کی تعریف کے بیان میں ہے وہ ان شاء اللہ عزیز پھر زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک اب یہاں پر اتنی بات بھی سن لیں کہ مورب اور مبنی مورب اور مبنی دو قسمیں مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے محلی ہوتا ہے یعنی لفظوں میں مذکور نہیں ہوتا اس کے عراب محلن ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ جو مورب ہوتا ہے اس کے عراب کیا ہوتا ہے لفظوں میں مذکور ہوتا ہے اور کبھی کبھی تقدیری بھی ہوتا ہے تقدیری اور آ یعنی آ لفظوں میں مذکور ہوتا ہے اب مورب کو مبنی پر کیوں مقدم کیا اس میں کی تقسیمیں تھی مورب اور مبنی کی طرف تقسیم ہوتا ہے تو پھر الباب الاول کے اندر السم المعرب تو باب اول کے اندر مورب کو ذکر کیا مبنی کو ذکر نہیں کیا یعنی پہلے مورب کو ذکر کیا کیوں تو کہتے ہیں کہ مورب اور مبنی جو دو اعراب کی جو قسمیں ہیں ان میں سے جو افضل قسم ہے وہ مورب ہے کیونکہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے لفظی ہوتا ہے اور اعراب لفظی بنسبت کس کے اعراب محلی کے زیادہ بہتر ہے زیادہ اچھا ہے تو اس لیے کیا ہے مورب کو مقدم کر دیا یہاں تک آپ کا ہوا سبق آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی رول نمبر تین رول نمبر چار اور رول نمبر سات بتائیے گا الحمد للہ چلیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم و عمل میں ترقیاں نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم حمل جان مال اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی صحت والی عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ